ہر ایک ظالم سے پنجا آزمانا ہم کو آتا ہے ہر ایک ظالم سے پنجا آزمانا ہم کو آتا ہے ہر ایک ظالم سے پنجا آزمانا ہم کو آتا ہے ہر مغرور کی گردن جھکانا ہم کو آتا ہے ہر مغرور کی گردن جھکانا ہم کو آتا ہے اگر نہ حق تمہیں طوفان طوفان بپا کرنے کا چسکا ہو اگر حق تمہیں طوفان بپا کرنے کا چسکا ہو تو حق والوں کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے تو حق والوں کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے تو حق والوں کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے وہ ہم ہیں جو لگا کر کہا توپوں سے بھڑ جائیں وہ ہم ہیں جو لگا کر کہا توپوں سے بھڑ جائیں برستی گولیوں میں مسکرانا ہم کو آتا ہے تکبیر تقبیر تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شہداء ختم نبوت شہداء ختم نبوت نعرہ تکبیر وہ ہم ہیں جو لگا کر کہا توپوں سے بھڑ جائیں برستی گولیوں میں مسکرانا ہم کو آتا ہے خدا والے ہیں ہم اے بت پرستو جانتے ہو تم خدا والے ہیں ہم اے اے بت پرستو جانتے ہو تم بتوں کو توڑنا ڈھانا گرانا ہم کو آتا ہے بتوں کو توڑنا ڈھانا گرانا ہم کو آتا ہے ہر ایک ظالم سے پنجا آزمانا ہم کو آتا ہے اگر تاب شنیدن ہو کسی میں سامنے آئے اگر تاب شنیدن ہو اگر سننے کی ہمت ہو کسی میں سامنے آئے ہمیں افسانہ منصور دہرانا بھی آتا ہے ہمیں افسانہ منصور دہرانا بھی آتا ہے ہر ایک ظالم سے پنجا آزمانا ہم کو آتا ہے ہر مغرور کی گردن جھکانا ہم کو آتا